الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو کیسے آپ ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ سب کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے ایمان میں مزید پختگی نصیب فرمائے آپ کا اللہ تعالیٰ حافظہ مضبوط فرمائے قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے اس کو سمجھنے اور پھر اسے دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ علی جا میری ایک جوان بیٹی تھی جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ قبر میں وہ کس حال میں ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وظیفے پر عمل کرو تمہیں خواب میں بتایا جائے گا کہ تمہاری بیٹی کس حال میں ہے چنانچہ اس عورت نے اس وظیفے پر عمل کیا ایک رات سوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی نوجوان لڑکی قبر میں عذاب میں گرفتار ہے اس کے ہاتھ میں اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور گلے میں آگ کا ہے جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ روتی ہوئی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب سنایا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی اس نوجوان مرحوما لڑکی کے لیے دعائیں مغفرت کی کچھ دنوں کے بعد ایک رات خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی رات کو آرام کر رہے تھے آپ نے خواب میں جنت کو ملاحظہ کیا کہ گویا آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور جنت میں آپ چہل قدمی کرتے کرتے ایک مقام سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے جنتی لباس پہنا ہے جنتی تاج سر پر سجائے ہوئے ہے اور راستے میں کھڑی ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے جب اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری والدہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تو عذاب قبر میں گرفتار ہے جبکہ میں تجھے جنت کی نعمتیں پاتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو آخر وجہ کیا ہے تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ واقعی میں اور میرے ساتھ اور بھی کئی مردے میں گرفتار تھے لیکن ہوا یہ کہ ہمارے قبرستان سے ایک مرتبہ ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھا اور پھر اس درود پاک کو تمام قبرستان والوں کو عیسا نے ثواب کیا تو اللہ تعالی نے اس درود پاک کو اتنا پسند فرمایا اتنا مقبول فرمایا کہ اس درود پاک کی برکت سے نہ صرف میری بلکہ تمام قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ تو دیکھا آپ نے مدنی منو کہ درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ہے اور کل ہم نے مدنی نام میں یہ سنا بھی تھا کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی بلکہ آپ تمام مدنی منوں کو جو روزانہ کرنے کے جو کام ہیں اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھا یا نہیں تو چلے کاجی صاحب تیار ہو جائیں اب دیکھیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جو بات سیکھتے ہیں عمل کتنا کرتے ہیں تو کیا آپ نے کل دن بھر میں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے جس نے پڑھے وہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ اب کاری صاحب نوٹ کریں کہ آخر کتنے مدنی منوں نے عمل کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ کیا کوئی ایسا مدرسہ بھی ہے کہ جس میں موجود تمام مدنی منوں نے عمل کیا ہو یا اکثر نے کیا ہو تو اس تعداد کو چیک کریں لیکن کارکردگی جب ہی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی جب ہمارے کاری صاحبان اس معاملے میں دی جانے والی ہدایت دیے جانے والے مدنی پھولوں پر عمل کو چیک کرتے رہیں گے تو دیکھیں درود پاک ایسا عمل ہے کہ جس کے سبب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جی ہاں ایسا بارہا آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جس سے دعا کے اول آخر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جس نیک و جائز کام کو شروع کیا جائے اللہ کی حمد کی جائے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس کی برکت سے اللہ تعالی اس دعا کو اس نیک عمل کو قبول فرما لیتا ہے تو اب اگر نہیں کیا تھا تو چلیں ٹھیک ہے آئندہ سے کون کون ماشاء اللہ تو جو عمل کرنا چاہتے جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی دعائیں یاد کرتے ہیں جو بھی نیکی کے کام کرنے ہیں آپ جب ایک دفعہ عمل کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ واقعی دن بھر میں ایسے بہت سارے وقت ہوتے ہیں جیسے اذان ہوئی اب اذان ہونے پر ہوتا کیا ہے کہ ابھی لفظ اور شیطان ہم سستی دلاتے ہیں کہ یار ابھی تو اذان ہوئی ہے نا تھوڑی دیر بعد جاؤں جاؤں گا تھوڑی دیر بعد گا نتیجہ کیا ہوتا ہے بالکل جماعت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بعض نادان تو اس طرح کی فضولیات میں مصروف رہ کر اپنی جماعت تک چھوڑ دیتے ہیں ان کی رقاطیں نکل جاتی ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ اچھے مدنی منع پیارے مدنی منع بن کر آزان سے پہلے ہی مسجد چلے جائیں سبحان اللہ آپ جائیں وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں آپ جائیں وہاں دو بیٹھ کر ذکر و درود کرنا شروع کر دیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ واقعی دن بھر میں تو میرے پاس اتنا بہت سارا وقت ہوتا ہے کہ جس میں میں چاہتا تو ذکر و درود کر لیتا تلاوت قرآن کر لیتا اور الگ سے بھی میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہمارے ایک ذمہ دار اسلام بھائی ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری کیلکولیشن دی بہت پیاری کیلکولیشن دی کہ اگر کوئی آزان سے پہلے ہی مسجد جانے کا معمول بنائے اور آزان مسجد میں سنے آزان کے فوراً بعد سنت قبلیہ یعنی فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی جیسے ابھی پاکستان میں زہر کا وقت شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہی ہمارا وقت ختم ہوتا ہے آپ مدنی منع کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اچھے مدنی منع پیارے مدنی منع کیا کریں کہ اگر مثلا اذان شروع ہونے سے پہلے ہی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر فوراً مسجد میں چلے جائیں اب اذان ہوئی آپ نے چار رکعتیں سنتیں آپ نے پہلے ادا کر لی اب سنتیں ادا کرنے کے بعد ایک بہت اچھا وقت فرض نماز تک ہم کو مل جاتا ہے اگر کوئی شخص روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھے اور فرض سے پہلے پہلے ایک پاؤ پڑھ لے پارا اثر میں بھی اسی طرح کرے اسی طرح اس نے عشاء میں کیا اور اسی طرح فجر میں کیا تو گویا وہ روزانہ اس انداز سے اپنا ایک پارا مکمل کر سکتا ہے اور اگر پورا مہینہ کوشش کرے تو تیس دن میں تیس دن میں یہ اپنا پورا قرآن پاک مکمل پڑھ سکتا ہے تو جو وقت کے معاملات کو اپنی قدر کرے گا وقت کی اہمیت کو سمجھے گا وہ اس پر جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اب اگر اس طرح سے آپ بھی دیکھیں غور کریں کہ کل ہم نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا سیکھا لیکن اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو کل کا دن سوچیں اور غور کریں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کیا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیا میرے پاس کوئی ایسی مصروفیت ہو گئی تھی کہ جس کے سبب مجھے ضرورت پڑنے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ اپنے دن بھر کے معاملات کو غور کریں گے سوچیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی وقت تو بہت تھا بہت وقت تھا میرے پاس لیکن ہاں میں فلاں کے ساتھ کھڑا رہ کر باتیں کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے میں درود پاک پڑھنے سے رہ گیا میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا میں نے نیت کی تھی کہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے گھر کی طرف جاؤں گا لیکن وہ فلاں دوست جو تھا وہ میرے ساتھ باتوں میں لگ گیا اور میں جناب اس طرح سے درود پڑھنا بھول گیا تو اب اگر غور کریں گے تو چلے آج احساس پیدا ہو جائے کہ کل کا دن جو ہے وہ میں نے غفلت میں گزار لیا تو آج کوشش کر لیں آج ہمت کر لیں انشاءاللہ شاء آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست میرے پاس وقت ہوتا ہے اتنا زبردست میں اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں ان شاء اللہ آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ شاء درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی تعداد میں اضافہ بھی ہو اور جو خوش نصیب روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بٹھے بٹھے پیارے پیارے مدنی منو جیسا کہ آپ ہمارے سلسلوں میں مختلف معاملات کے متعلق تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں ہماری مجلس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول یہ وقتاً فوقتاً یعنی یہ سمجھ کہ ہدف تو روز کا ہے آپ دعا کریں کہ ان کو اس معاملے میں جو یہ چاہتے ہیں جس انداز کے مدنی پھول آپ تک پہنچانا یہ حاصل کرتے رہیں تو آئیے مرشد کی بارگاہ میں چلتے ہیں سبحان اللہ مرشد کی آمد مربا تو مرشد کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے مرشد ہمیں کیا تھا فرماتے ہیں تو دو تو یقیناً بیٹھے ہوں گے بالکل توجہ رکھ لیں اور آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور میرا مدنی منا مدرسہ المدینہ نصر پارک میں حفظ کر رہا ہے اس کے کھانے پینے کی کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے سنا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے پہلے کے لوگ حفظ کرنے والوں کو شہد پلاتے تھے اس کے کیا فائدے ہیں رہنمائی فرمائے ماشاء اللہ آپ شہد پلا اپنے مدنی اچھی بات ہے مدرسہ تو شہد پلانا ذرا اس شہد تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور اصلی شاید پھر بھی مہنگا پیسے دے کر بھی ملنا دشوار ہوتا ہے وہ برکات توہو کے بجائے آپ نے برکات تہو کہا تو یہ اس کی بھی تصویر فرما لیں برکات توہو صحیح تلفظ ہے اچھا۔ تو کھٹی چیزیں کھٹی چیزیں جو ہے نا یہ مدنی منوں کے لیے بھی اور مدنی منڈے کے ابو کے لیے بھی سبھی کے لیے وہ اس کی افراد کثرت مضر ہے ایک یعنی کہ لمٹ کے اندر کھٹی چیز کی ضرورت بھی ہے اس میں وٹامن سی بکثرت ہوتا ہے جیسے لیمو کھٹا ہوتا ہے تو آج کل یہ بچے کھٹی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں تو کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے بلغم بکثرت بنتا ہے جیسے نزلہ ہو گیا کھانسی نزلہ کھانسی بلغم سے ہوتا ہے بخار بھی چڑھ جاتا ہے بعض جگہ درد بھی پکڑ لیتا ہے بلغم سے بہت یعنی کہ زیادہ نقصان کرتا ہے بلغم جو اس کی کئی بیماری سے ہوتی ہے ٹی بی کی طرف بھی گھسیٹ جاتا ہے تو جب بلغم ہوتا ہے نا تو بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے تو بلغم صرف کھٹی چیز نہیں بناتی بلغم بنانے میں چاول کا بھی کردار مانا جاتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ غذا ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا کرے گی ان میں بلغم کا بھی وہ اسٹاک جمع کرے گی جب بلغم کا پیمانہ چھلکے گا تو آخی چھی چھی وہ نزلہ شروع تو پھر گلے میں خراش تو کھانسی تو بخار تو پھر اگر زیادہ ہوا تو نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کھٹاس کم استعمال کریں مگر ہمارے گھروں میں سالن کا اہم جز ہے املی املی بہت اچھی چیز ہے لمٹ کے اندر ہو تو فوائد بھی ہے لیکن وہ بکثرت املی کا استعمال ہوتا ہے سرکے کا استعمال ہوتا ہے سرکہ بہترین سالن ہے جبکہ ہو سرکہ تو کیمیکل ہوتا ہے سرکہ تھوڑی ہوتا ہے نام اس کا سرکہ ضرور ہے لیکن یہ اصلی سرکہ تو وہ انگور وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے جو بازار میں شاید ہی ملتا ہو اصلی سرکہ تو بہت مہنگا پڑے گا تو یہ کیمیکل کے ذریعے بنا کر آپ کو کٹاس دے دیتے ہیں آپ وہ خوب کھاتے ہیں اچھا اسی طرح وہ جو وہ کیچپ توبہ توبہ توبہ ٹومیٹو کیچپ نہ ٹماٹر تو پرچھائی بھی اس میں نہیں ڈالتے ہوں گے سایہ بھی نہیں پڑتا ہوگا ٹماٹر کا ڈالیں گے یہ بھی اگڑم بگڑم کیمیکل اور کچھ اچرا کچرا ملا کر تو لال رنگ مار کے اور شاید ٹاٹری ڈال دیتے ہوں گے ٹاٹری ایک وہ بھی کیمیکل ٹائپ کی ایک چیز ہے وہ کھٹی ہوتی ہے بہت کھٹی ہوتی ہے وہ ٹاٹری مار کے وہ آپ کو وہ خوبصورت بوتل میں پیک کر کے آپ وہ ٹومیٹو کیچپ سمجھ کر ٹماٹر کا وہ گودا سمجھ کے اس کو کھاتے ٹماٹر کا گودا کیا کھا کے ستیاں ناش کرتا ہے گلے کا اور صحت کا تو اس طرح کی چیزیں ہمارے غذا کا اب جز بن چکی ہیں اب جیسے آپ برگر لیتے ہوئے کیسا مزہ آتا ہے برگر منہ میں پانی آ رہے ہوں گے برگر میں کیچپ تو ہوتا ہی ہے کا اہم جز ہے پھر وہ گلا سڑا تیل پرانا جس میں تلتے رہتے ہیں تلتے رہتے تیل تھوڑی کو پھینکتے ہی کوئی بھی نہیں پھینکے گا ظاہر حالانکہ تیل میں تیل کو جب ایک دم ایک دم گرم کر کے جوش دیتے نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ سخت بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں یہاں تک کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے کوئی کباب سموسے کے نقصانات کا سبب کباب سموسا نہیں ہے اصل سبب وہ تیل ہے جس میں تلا جاتا ہے وہ سبب ہے تو اس لیے مطلب اس میں فری ریڈیکلز وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں جو تیل کو ابالنے سے اور جوش دینے سے جب وہ ایک دم اٹھتا ہے نا تیل کر کر بولتا ہے پھر اس میں سموسا جو ڈبکی مارتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈبکی مار دیں اور سموسے ہڑپ کر جائیں تو یہ بہت ہوتا خطرناک ہے اسی طرح بازاری اچار بازاری اچار تو توبہ اچار اگر میں یہ بولوں کہ سرکے کے بغیر نہیں بنتا تو شاید غلط نہیں ہوگا سرکہ اس کا اہم حصہ ہے یہاں تک کہ وہ جو کیری کا چار ہوتا نا کچے آم کچا آم تو بنیادی طور پہ کھٹا ہے لیکن غالباً اس میں بھی سرکہ ڈالا جاتا ہے کہ مزید کھٹاس کو بڑھانے کے لیے تو ہمارے یہاں چار بھی کھایا جاتا ہے مگر ہر ایک نہیں کھاتا چار اتنا شاید استعمال نہیں ہے چار کا کیچپ کا استعمال زیادہ ہے ٹومیٹو کیچپ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مرشد پاک نے جو جو چیزیں بتائی تو وہ تو منہ میں پانی اور سب کچھ آ چکا ہوگا سارا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام تر معاملات گویا امیر علیہ سنت ہمیں دیکھتے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کھاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ان تمام معاملات کو جو ہم نے سنا ہے اگر اس میں ایک بنیادی وجہ یا بنیادی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ بازاری اشیاء سے بچنے میں ہی عافیت نظر آتی ہے اور جیسا کہ فرمایا کہ کبھی کبھار تو مطلب یہ سمجھ ابھی اس میں بچت ہے لیکن جو مستقل اس کے عادی ہوتے اور مدنی منوں میں بھی بار یہ شکایت گھر والوں کی طرف سے ہوتی کہ گھر کی پکی چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو یہاں یہ اگر یہ توجہ کریں کہ ان تمام بازاری اشیاء کیونکہ آپ نے گھر سے ٹفن لانا نہیں ہے آپ کو گھر میں پکا کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پیسے دے دیں میں سے خرید لوں گا تو اب جو روزانہ اگر اس طرح کا کھایا جائے تو نہ صرف گلے کی خرابی پیٹ کی خرابی بلکہ جیسے فرمایا کہ بلغم ہونا پھر چھینکے ہونا پھر بخار کا چڑھنا یہاں تک کہ نمونیا ہو جانا یہ ساری باتیں جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس معاملے میں آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ صحت مند رہیں گے حافظہ بھی مضبوط ہوگا طبیعت میں بھی آپ کی چستی رہے گی اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ ہر کام عبادت کے کام سبق سنانے کے کام نمازوں کے اوقات میں دیگر معاملات میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ چست رہیں گے تو جو مدنی منع اس طرح سے اپنے آپ کو مینیج رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض آپ کو بہت اچھی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں بعض بہت اچھی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ میری آواز ایسی نہیں نکلتی تو میرا ذہن ایسا نہیں ہوتا تو میرا جذبہ ایسا نہیں ہوتا تو چیک کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کھٹی چیزیں کھانے کا بہت ہی مطلب ذہن بنا رکھا اور جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے ان جیب خرچ میں جیسا کہ میرے سے فرمایا کہ جو بازاری چیزیں ہیں کہ املیاں لی جا رہی ہیں تو ایسی ٹافیاں لی جا رہی ہیں جس میں کھٹاس ہوتی ہے ایسی چیزیں کھائی جا رہی ہیں کہ جس میں اس طرح کے معاملات ہیں تو ایسا کرنے والا مدنی منا جو ہے یہ اپنی صحت کو برباد کرتا ہے تو آپ ان مدنی پھولوں کو یقیناً آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا حاصل بھی کیا ہوگا تو اب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اچھے مدنی منع پیارے مدنی منع کس طرح مدرسۃ المدینہ کی دعائیں مدینہ میں شرکت کرتے ہیں ان کی تلاوت کا انداز کیا ہوتا ہے ان کی نعت پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور مدنی منوں کی مختلف ایکٹیویٹیز مدنی منوں کے کو دیے جانے والے مدنی پھول ان کی اپنے مدنی منوں میں بھی نافذ کرائیں تاکہ انشاءاللہ ان کے وہ مدنی منع جو اب تک منصوب مدینہ میں اگر سے نہیں آئے لیکن اگر وہ اس پر عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کی مدنی منوں میں بھی حاصل ہوں گی اور اگر آپ نے اس سلسلے کے حوالے سے کوئی ہم اپنے تاثرات دینے ہیں کوئی آپ کو اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایس ایم ایس کا نمبر نوٹ فرما لیں zero three zero one two six one two one seven six zero three zero one two six one two one seven six zero three zero one two six one two one seven six اس ایس ایم ایس اس نمبر پر اپنے تاثرات جو ہے وہ ایس ایم ایس کریں اس سلسلے کے حوالے سے کوئی سوال ہو کوئی تاثرات آپ نے ریکارڈ کرانے ہوں تو عام ناظرین بھی اس نمبر پر zero two one three four nine four two five two five three four nine four two five two five three four nine four two five two five پر آپ اپنے تاثرات بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو آئیے مدرسۃ المدینہ چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع دعائے مدینہ میں کس انداز سے شامل ہو رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم يلد ولم ولم يولد له كفوا یلدو پہ آ فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل سے مشکل خوشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا سد علم و عمل ابو عرفا آفیت مجھ بے نوا کے واسطے سفار یقیناً ہمارے مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر ساڑھے پانچ کی یہ مدنی منو کی دعائیں مدینہ آپ نے دیکھ کر یہ سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے مدرسے کا نمبر کب آئے گا تو دیکھیں اب پورے پاکستان میں تقریباً سات سو سے زائد مدارس ہیں اور ہماری مجلس نے اس سلسلے میں اپنی کوششیں شروع کر دی کہ ایک ایک کر کے مدرسے میں ہم موقع ملے تو حاضری دیں اور ہم اس سلسلے کو مضبوط کریں یہاں پر ہمارے جو مدنی منع اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دعا میں نگاہیں جو ہیں وہ نیچے رکھنی چاہیے جی ہاں جب بھی دعا مانگیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ دیں کیونکہ بارہا جب بھی ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت ہمیں بار بار ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے تو دعا میں نظریں نیچی رکھیں اور ویسے بھی جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہو تو اس کی طرف دیکھ کر بات کرنا یہ سنت نہیں ہے گفتگو کے وقت بھی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے مدنی منع اس مدنی نام پر بھی عمل کریں گے بالخصوص دعا مانگتے وقت خوشبو خدو ہو آنکھیں جھکائے ہاتھ اٹھائے توجہ کے ساتھ ہم کو دعا مانگنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی دعوت دے دی ہے کہ آپ اس سلسلے کے متعلق اپنے تاثرات بیان کریں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھتے ہیں ان کے سرپرست کے بھی تاثرات ہم نے حاصل کرنا شروع کیے آئیے دیکھتے ہیں کہ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 اور نو پاری حص کر چکا الحمد اس کے علاوہ میرا بھانجا ہے میرا بھتیجا بھی یہاں سے بھتیجا میرا جو حص کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور میرا بھانجا جو ہے ذیشان افطاری وہ بھی حص کر رہے ہیں وہ بائیس پارے حص کر چکے ہیں الحمد للہ ماشاء اللہ بھاری بھارے ہیں آپ کے حافظ کی یہ بتائیے جب آپ نے اپنے مدنی منع کو مدرسے میں داخل کروایا اس وقت کیا اچھی اچھی نیتیں تھیں ظاہر سی بات ہے کہ مدنی ماحول کے نسبت میری سوچ یہی تھی بلکہ ہمارے خاندان میں کہ ہمارا بیٹا جو ہے حص کر کے نکلے میرا بھتیجا حص کر کے کے نکلے تو یہ دعوت اسلامی اور بدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے گھر میں جو ایک ماحول الگ تھا آج وہ ماحول بالکل چینج ہو چکا ہے الحمد للہ اچھا بتائیں ماشاء اللہ آپ کے تو خاندان میں کافی حافظ وغیرہ ہیں تو آپ کے مدنی منع میں جو مدرسے میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں ان پہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں یہ لوگ نہیں ماشاء اللہ پہلے کی نسبت یہ ہے کہ ایک تو ادب آ گیا ہے اچھا اور مطلب میرا تو بےحد تاشا ادب کرتا ہے اور بھی مدنی کی بانسبت اس کے کیا ہے ہاں، دوسروں کی نسبت یہ ہے کہ میرے بات بہت مانتا ہے آنکھیں اٹھا کے گفتگو نہیں کرتا ہاں، ہاں۔ اور میری جو بات ہے وہ فوراً اس پہ تسلیم کرتا ہے اچھا۔ اور میرا تو خیر بہت خیال کرتا ہے یہ ماحول کی برکت ہے نماز کی پابندی ہے اور جو یہاں پہ سکھائی جاتی ہے اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے بلکہ وہ سوار ہو جاتا ہے میرے پر بھی کہ بابا آپ کو بھی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے حفظ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ یہ کیا پلاننگ ہے تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ اس کے لیے میری پلاننگ یہی ہے کہ میں اس کو آگے اسی ماحول میں رکھ کے پڑھانا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر اور ماحول کیا ہے کیونکہ زندگی میں یہی کچھ کام آئے گا اور ظاہر ہے مرنے کے بعد بی اے کی ڈگری یا میٹرک کی ڈگری تو میری قبر پہ نہیں پڑے گا پڑے گا تو قرآن حص کر کے پڑے گا اور پھر اس کا بیان کرنا ہے کچھ بھی کرنا وہ میرے صاحب کا ذریعہ بنے گا اور میری اور اپنی سوچ ہماری گھر میں یہی ہے میری وائف کی کہ یہ قرآن حص کرے اور یہ مزید یہ تعلیم حاصل مزید آگے کرے تاکہ میرے مرنے کے بعد اسال صاحب کا ذریعہ یہی بنے اچھا بتائیے مدنی چینل اور امیر دعوت اسلامی شیخ دریکت کے بارے میں کیا فرمائیں گے الفاظ ختم ہو جائیں لیکن ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آج اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو یہ سب حضرت صاحب کی نظر کرم ہے ان کی محنت ہے اور ان کی محنت کی ہی وجہ سے آج ہم یہ کھڑے ہیں کہ ہماری سوچ بنی کہ میرا بیٹا حص کرے ورنہ پہلے یہ سوچ نہیں تھی پہلے یہی سوچ تھی کہ یار کسی اچھے سے اچھے انگلش اسکول میں ڈالا جائے لیکن لاز سی بات ہے کہ باپا کی سوچ اور مدنی چینل کی سوچ یہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اتنا چینج آیا کہ اب الحمد ہم لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ یار باپا کی جو بات ہے اس پہ توجہ سے سیکھی جائے کیونکہ ان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 ظاہر یقیناً یہ مدنی ماحول میں دی جانے والی تربیت ہے کہ جو تربیت تو ملتی ہے اب تربیت ملے تو صحیح عمل کرتا ہے تو دیکھے اس کے گھر میں اس کے خاندان میں اس کے پڑوس میں وہ جہاں نماز پڑھنے جاتا ہے اس مسجد کے امام اس مسجد کے نمازی یہ ہر کوئی ایک اچھا تاثر لیتا ہے تو اچھا مدنی منا اچھا ہی ہوتا ہے اور وہ نہ صرف خود اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے اطراف کے لیے بھی برکت کا باعث ہوتا ہے تو آپ سب نے بھی اچھا مدنی منا بننا ہے پیارا مدنی منا بننا ہے سچا مدنی منا بننا ہے تو امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو یقیناً اچھے اچھے اچھے بنتے جائیں گے تو تین مدنی نام ابھی تک ہم نے اس کی تفصیل سنی ہے چوتھا نام انعام شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ روزانہ دو درس مسجد گھر جہاں سہولت ہو دیتے یا سنتے ہیں یا نہیں دو درس اسی فضان سنت سے غیبت کی تباہ کاریاں سے وقت بت المدینہ کے جاری کردہ وہ رسائل امیر علیہ سنت کے جن سے درس و بیان ہو سکتا ہو آپ اگر اردو پڑھ سکتے ہیں ایک درس اپنے گھر میں ضرور دیں امی کو جمع کریں بہنوں کو جمع کریں بھائیوں کو جمع کریں والد صاحب بھی جمع ہوں آپ ترستے ہیں اور دیکھیں جس طرح اس مدنی منع کے والد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مدنی منا بیان کرے تو درس یہ معلم بناتا ہے درس دینے والا بناتا ہے اور اسی طرح مبلغ جو ہے وہ پھر بیان کرنے والا بن جاتا ہے تو آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی بہت جلد دعوت اسلامی کے مبلک بنیں گے پھر انشاءاللہ ترقی کرتے کرتے کرتے دنیا بھر میں اس پیغام کو عام کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم آج کے سلسلے میں آپ سے اجازت چاہیں گے امید ہے کہ سلسلے میں بیان کرنے والے جو جو مدنی پھول ہم سیکھتے جا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کرنے کے لیے ضرور تیار رہیں گے آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سوالات کے جوابات سنائیں گے آپ کا خصوصی انعام دکھائیں گے ہماری مجلس اس سلسلے میں اپنی کوششیں کر رہی ہے امید ہے کہ کل آپ کو سوالات کے جوابات بھی سنانا شروع کریں گے روزانہ جواب بھی آپ کو لینے کی کوشش کریں گے اور جو خصوصی انعام تیار کیا ہے اس کی تو بڑی آپ کو بے چینی ہوگی کہ نہ جانے مدنی چینل پر ہم کو کیسے انعام ملے گا ایسا تو نہیں ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین سے ہم کو چیز حاصل کرنے تو آخر یہ تحفہ کیا ہے کل انشاءاللہ شاء آپ کو تحفے کے ساتھ آپ کا جواب بھی سنائیں گے مزید سوال بھی انشاءاللہ شاء کل ہی آپ کو بیان کی جائیں گے دیکھتے رہیے مدنی چینل اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر برکت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی